دیں گے یہ ماہانہ نشست ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار دن کے ساڑھے گیارہ بجے منعقد ہوتی رہے گی میں نہ صحیح تو اللہ کا کوئی دوسرا بندہ صحیح بہرحال جب تک اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں میں حاضر ہوں گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس ماہانہ نشست کے لیے بہت غور و خوض کے بعد کوئی اہم علمی اور فکری موضوع منتخب کیا جاتا ہے اور اپنی محدود سی علمی بساط کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اس پر بحث کی جاتی ہے ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تابے ہیں اللہ کی کتاب کے غلام ہیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہے بعض احکام اور مسائل ایسے ہوں جو ہمارے نفس کے خلاف ہمارے رواج کے خلاف ہمارے خاندانی مزاج کے خلاف اور سرمایہ دارانہ اور دجالی نظام کے پروپیگنڈے کے زیر اثر جو ہماری خاص قسم کی سوچ بن چکی ہے وہ اس کے بھی خلاف ہوں لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی خواہش اپنی مرضی معاشرتی رسم و رواج خاندانی مزاج اور مروجہ نظاموں یا پروپیگنڈے کے زیر اثر بن جانے والی خاص قسم کی سوچ کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا تعدد ازدواج یا تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات و خواتین اس پر بحث کرنے کو مناسب نہ سمجھتے ہوں لیکن جب یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس پر بحث بھی کریں گے اس کی افادیت کو اہمیت کو بیان بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اور آنے والے مسلمان اسے اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں اور خود کوشش بھی کرتا ہوں کہ جیسے مناسب غذا کے ملنے پر صاف پانی کے ملنے پر عمدہ لباس کے ملنے پر اچھی رہائش کے ملنے پر اور اولاد کے ہونے پر یا گھر میں بیوی اور اولاد کی طرف سے یا بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے سکون ملنے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور شکر کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ایک ایک حکم اور ایک ایک مسئلہ پر مطمئن اور خوش ہوں رزینا بلا ربا بل اسلامی دینا وبی محمد نبیا ہم اس پر راضی ہیں مطمئن ہیں خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہے ہمارے رہنما ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارے لیے اس حسنا ہے تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین فطرت عطا کیا اسلام کو دین فطرت کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فطرت سلیمہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام ان سب کی تکمیل کرتا ہے فطرت سلیمہ کے میں فطرت سلیمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں فطرت کبیحا کی ترکیب استعمال نہیں کر رہا بگڑی ہوئی فطرت مسخ شدہ فطرت شیطانی فطرت بغاوت پر آمادہ فطرت میں اس کی بات نہیں کر رہا فطرت جب بگڑ جائے تو بگڑی بگڑی ہوئی فطرت اور بگڑے ہوئے ذہن والا شخص وہ تو قتل و غارت گری کو انسانوں کا نہ حق خون بہانے کو بھی جیز سمجھتا ہے بگڑی ہوئی فطرت گندگی میں خوش رہتی ہے بگڑی ہوئی فطرت نشے میں خوش رہتی ہے بگڑی ہوئی فطرت اپنی بہن اپنی بیٹی کی عزت و ناموس لوٹ کر مطمئن رہتی ہے بگڑی ہوئی فطرت دوسرے کا حق کھا کر دوسرے پر ظلم ڈھا کر اطمینان محسوس کرتی ہے تو میں بگڑی ہوئی فطرت کی بات نہیں کر رہا میں فطرت سلیمہ فطرت صحیحہ کی بات کر رہا ہوں کہ فطرت سلیمہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام ان کی تکمیل کرتا ہے اسلام ان پر بندش نہیں لگاتا روک ٹوک نہیں کرتا فطرت سلیمہ کے جو بہت سارے تقاضے ہیں ان میں سے ایک چیز شہبت بھی ہے انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی شہوت کا انسان میں ہونا اس کی کمزوری یا اس کے مایوب ہونے کی علامت نہیں اس کے کامل ہونے کی علامت ہے آپ جانتے ہیں کسی کو نہ مرد ہونے کا تانا دیا جائے تو یہ کتنا بڑا تانا سمجھا جاتا ہے تو انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی اور یہ حکم نہیں دیا کہ اس شہوت کو کچل ڈالو اس شہوت کو ختم کر دو یہ حکم نہیں دیا ایسے مذاہب تھے اور آج بھی ہیں جن کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بندگی میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد اچھی زندگی کے لیے شہبت کو کچلنا ضروری ہے شہوت کے تقاضوں سے دور رہنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے ہاں پادری صحیح پادری آئیڈیل پادری اور ان کا قابل فخر پادری وہ ہے اور اسی طریقے سے مثالی راہبہ نن ان کے ہاں وہ ہے جو ساری زندگی نکاح نہ کرے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج ان کے راہبوں ان کی راہبات ان کے پادریوں ان کی ننوں ان کے مذہبی رہنماؤں کے نجائز طریقے سے جنسی تقاضے کی تکمیل کے کیس آئے دن اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے پچھلے دنوں اخبار میں امریکہ کے ایک بڑے پادری کے بارے میں پڑھا اس نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے سو مردوں کے ساتھ اپنی شہوانی پیاس بجائی جب فطرت کے خلاف جنگ کی جائے گی فطرت کے تقاضوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے گی تو اس طرح کی بد کرداریاں بد آمالیاں اور گندگیاں وہ سامنے آ کر رہیں تو اسلام نے شہبت کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اگر کسی نے چاہا ایسا کرنا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس تین صحابی آئے پسے پردہ بات کی پوچھا حضور علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں بتایا گیا آپ جتنی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ان تینوں نے یہ سمجھا اپنے ذہن میں قائم کیے ہوئے تصور کے مطابق کہ یہ تو عبادت کی بہت تھوڑی مقدار ہے وہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے ہوں گے کبھی افطار نہیں کرتے ہوں گے ساری رات جاگتے ہوں گے کبھی سوتے نہیں ہوں گے لیکن جو کچھ سننا چاہتے تھے وہ سننے کو نہ ملا لیکن پھر اپنے دل کو انہیں تسلی دی کہہ لیں گے حضور تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ حضور تو مغفور اور مرحوم ہیں بخشے بخشائے ہیں آپ کی تو مغفرت ہو جائے گی لیکن ہماری بخشش کے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہوگی چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو آج کے بعد ساری رات نماز پڑھا کروں دوسرے کہنے لگا میں سائم الدہر بنوں گا مسلسل روز کبھی افطار نہیں تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے الگ رہوں گا قریب بھی نہیں جاؤں گا یہ آپس میں عہد و پیمان کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع مل گئی اس مشورے کی اطلاع مل گئی آپ نے ان سب کو جمع کیا صرف ان کو نہیں سارے صحابہ کو جمع کر لیا ہمارے آقا کی عادت تھی بعض اوقات کسی ایک فرد کے اندر کوئی کمزوری ہوتی وہ سب کو جمع فرما لیتے لیکن اس فرد کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے تھے اسے شرمندہ نہیں فرماتے تھے عمومی بات فرماتے کہ ممکن ہے جو فکری خرابی اس فرد کے اندر پائی جاتی ہے عملی کمزوری ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہے وہ دوسروں کے اندر بھی پائی جاتی ہو تو سارے سن لیں اور کسی کو سب کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے چنانچہ آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ میں نے سنا تم میں سے بعض اللہ کے خوف اور تقوا کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگا کریں گے سوئیں گے نہیں روزے رکھیں گے افطار نہیں کریں گے اور عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں ضب النساء میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور آخر میں فرمایا فمن رضی ان سنتی فلئی سمنی جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ میری سنت ہے اسی دنیا میں رہنا ہے کاروبار حیات بھی چلانا ہے تجارت بھی کرنی ہے ملازمت بھی کرنی ہے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں گھر گرستی بھی کرنی ہے روزے بھی رکھنے ہیں راتوں کو بھی جھاگنا ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن مجھے اللہ کا ڈر یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی سو نہیں اور تم کبھی افطار نہیں کرو اور تم بیوی بچوں کے حقوق ادا رہ کرو مجھے تقوی اس پر مجبور نہیں کرتا تو اب یہ کرا تھا کہ اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو حضور نے اس سے منع فرما دیا ایسا کرنے کی اجازت نہیں نکاح کی ترغیب دی قرآن کریم میں بھی ترغیب دی گئی حدیث میں بھی سورہ نور کی آیت نمبر بتیس میں فرمایا گیا وہ ان کی ہل ایام امن کم وہ فارحین ابادی کم و ایماری کم تم میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کی نکاح کرواؤ صرف آزاد کے نہیں بلکہ تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو نیک ہیں اور جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کرواؤ اللہ جانتا تھا لوگ سوچیں گے کہ کچھ تو غریب ہیں ان کا نکاح کیسے کروائیں اللہ نے فرمایا کہ ان یقون فکرا من فضلی اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں وہ اللہ جو ایک کو پال رہا تھا وہ دو کو بھی پالے گا وہ دس کو بھی پالے گا اللہ برکت دے گا کرو ہماری مادی عقل مادیت کی پرستش کرنے والی عقل یہ نہیں سوچ سکتی اس میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیسے برکت ہوگی نہیں آ سکتی ہم جو ہر چیز کو تجارت معیشت اور مربجہ سوچ کے انداز میں لے کر چلنے کے آدی ہیں ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آئے گی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کیسے برکت ہوگی لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی ہمیں حیرت ہوگی کہ بہت سے صحابہ اکرام اور اکادر علماء جب کسی بے نکاحے غریب کو دیکھتے تھے پریشان حال کو دیکھتے تو اسے کہتے تم شادی کر لو اللہ اس کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت دے گا وسعت دے گا ممکن ہے کہ تمہیں اللہ دینے لگے تمہاری بیوی کی وجہ سے اللہ دینے لگے تمہارے بچوں کی وجہ سے تو ایسا کر لو تو اللہ نے فرمایا کہ ان یقون فکرا یغنہم نہیں اللہ من فضری اگر فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے تو بتایا گیا کہ غربت بھی آڑے نہ آئے نکاح کرنے میں نکاح کر لو مشہور واقعہ حدیث میں بیان ہوا سرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک خاتون آئی اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا آپ نے سر جھکا لیا اور پھر فرمایا کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت اور رغبت نہیں ہے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دیجیے حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس کچھ ہے بھی اللہ اکبر انتہائی غربت کا زمانہ تھا کہیں گے یا رسول اللہ اس اظہار کے سوا اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں کیونکہ مہر تو نکاح کا ایک حصہ ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس مہر کے طور پر دینے کے لیے اظہار بند کے سوا کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا کہ اظہار اگر مہر میں دے دیا تو پہنوں گے کیا جاؤ کچھ تلاش کرو التمس بولو خاتم من حبیب تلاش کرو اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے لیکن مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جاؤ تلاش کرو وہ جانتے تھے کہاں سے تلاش کرو کہاں سے ملے گا جن سے تعلق ہے وہ خود غریب ہیں قرض کون دے گا مایوس ہو کے ایک طرف بیٹھ گئے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی کے دل میں ایک اور سوچ آئی تھوڑی دیر بعد فرمایا کیا کچھ قرآن بھی یاد ہے قرآن کا بھی کچھ حصہ یاد ہے اور یا رسول اللہ ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کی بنا پر میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا اللہ اکبر بہت سے لوگ قرآن والوں کو رشتہ دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور اللہ کے نبی رشتہ فرما رہے قرآن کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو ظاہر کے فقیر ہو لیکن دل کے تو غنی ہو اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے جاؤ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا تو غربت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا اس کے باوجود نکاح اور آپ نے فرمایا یا یا معاشر شباب یا ما شرش شباب فإنه فلیت للبصر وأحسن فرج اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں وہ نکاح کرے اس لیے کہ اس سے نکاح کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کے نتیجے میں صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی گوارا نہیں کرتے تھے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے اور بیوی انتقال کر دے تو بھی میں نیا نکاح کروں گا بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گیا اور یہ وہی بیماری تھی جس میں ان کا انتقال ہوا ہے تو معاذ نے فرمایا کہ لوگوں میرا نکاح کروا دو اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ تم اس حال میں میرے پاس نہ آنا کہ تم بغیر نکاح کے ہو صحابہ نے اس پر عمل کیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری باوجود کہ آپ کئی شعبوں کو سنبھالے ہوئے تھے ایک شعبہ نہیں کئی شعبے ہم تو کسی ایک شعبے میں لگتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر پاتے وہ جو مشہور شعر ہے غالب کا اسے تصرف کے ساتھ پڑا کرتا ہوں شادی نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے لیکن قربان جائیے آپ نے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک شو نہیں کئی شعبے سنبھالے ہوئے تھے امت تھی ایک کنبا ایک خاندان اور آپ تھے اس کے سرپرست اس کے رائی اس کے نگران ساری امت کو سنبھالے ہوئے اور امت کی ہر ضرورت کو سیاسی شعبہ عدالتی شعبہ معاشرتی شعبہ امامت کا شعبہ خطابت کا شعبہ تصوف کا شعبہ تزکیہ اور تربیت کا نظام تعلیم و تعلم درس و تدریس کا نظام سارے شعبوں کو آقا سنبھالے ہوئے میدان جنگ میں قیادت صف آرائی جہاد یہ سارے شعبے اور ساتھ ساتھ آپ نے نکاح والی زندگی گزاری اور وہ بھی ایسے کہ آخر وقت تک آپ کے نکاح میں نو بیویاں ایک ہندو نے لکھا کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرتے ازواج کی بنا پر ان پر اعتراض کرتے ہیں لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال دکھائی دیتا کہ وہ کیسا عظیم انسان تھا جس نے نو بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے اور پھر مختصر سے وقت میں کمویش پانچ یا چھ لاکھ افراد کی ایک بہت بڑی فوج اور شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تیار کر ایسے شگرد جن میں سے کوئی آگے چل کر ملکوں کا حکمراں بنا کوئی سپا سالار کوئی قاضی کوئی فقی کوئی مفسر کوئی محدث جو بھی تھا اپنے اپنے شعبے میں بے مثال تھا تو بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے پر معاذ اللہ سم معاذ اللہ شہبت پرستی کا الزام لگایا اور اس میں بہت بڑا ہاتھ مستشرقین کا وہ بدبخت گروہ جس نے قرآن اور حدیث کا اور اسلامی تاریخ کا علم صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلامی تاریخ سے بدزن کیا جائے شہوت پرستی کا الزام لگایا ہوں مگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے اپنے بھرپور شباب کے شباب کے دور میں پچیس سال کی عمر اور نکاح کیا چالیس سال کی عمر والی اور دو دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون حیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور اپنی ساری جوانی گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کی عمر پچاس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر پینسٹھ سال جب ان کا انتقال ہوا آپ مجھے بتائیے معاذ اللہ ایک ایسا شخص جس پر شہبت کا غلبہ بھی ہو جو اپنے ملک میں نہیں ساری دنیا میں حسین ترین بھی ہو صحت مند بھی ہو عفیف اور پاک دامن بھی ہو اور جس کے چہنے والوں کی حالت یہ ہو کہ وہ اس کی چاہت کی خاطر بیٹیوں تو کیا اپنے سر تک کٹوا سکتے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کا اپنی جہانی کا زمانہ پینسٹھ سال والی ایک عورت کے ساتھ گزار سکتا ہے جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا جتنے بھی نکاح کیے وہ حید خدیجہ کے انتقال کے بعد اور اللہ اکبر وفا کا حق ادا کر دیا حید خدیجہ کی وفات کے بعد بھی احادیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بوڑھی ہم سفر کو شدت سے یاد کیا کرتے تھے اتنا یاد کرتے کہ بعض اوقات آپ کی نوجوان بیویوں کو شکوا سا ہو جاتا ہے تو عائشہ نے تو ایک دفعہ کہہ ہی دیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نوجوان بیویاں دے دی آپ کیوں اس بڑیا کو یاد کرتے رہتے ہیں فرمایا زبان نبوت نے عائشہ خدیجہ تھی جو تھی وہ میری غربت کے زمانے کی ساتھی تھی میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی جب میں مکہ کے گلی کوچوں سے پتھر کھا کر آیا کرتا تھا گالیاں سن کر آیا کرتا تھا اور وہ مرہم رکھا کرتی تھی اور وہ مجھے بڑھاوا دیا کرتی تھی پہلی وہی جب نازل ہوئی تھی حضور بہت پریشان سکلے وہی کی وجہ سے بڑے پریشان اے تو خدیجہ نے عرض کیا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا نہیں کرے گا آپ تو سلا رحمی کرنے والے ہیں بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں یتیموں کے کام آنے والے ہیں مظلوموں کی دادرسی کرنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں امانت دار ہیں اللہ ایسوں کو یکا تنہا نہیں چھوڑا کرتا قربان جائیے حت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر ایمان قبول کرنے سے پہلے ایمانی صفات ان کے اندر پیدا ہو چکی ایمانی جذبات پیدا ہو چکے اور پھر یہ بھی جان لیجیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صرف دو نکاح کیے پسند کہہ لیں مرضی کہہ لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو غربت کے زمانے کی ساتھی بنی اور حید عائشہ رضی اللہ تنہا جنہوں نے علوم نبوت کا بہت بڑا حصہ امت کی طرف منتقل کیا امت پوری امت مسلمہ حید عائشہ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ آپ نے امت کی طرف نبوت کو منتقل کرنے کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے گھر سے باہر کی زندگی محفوظ کرنے والے بہت سارے صحابہ تھے گھر کے اندر کی زندگی ازواج متحرات نے محفوظ کی اور ان میں سب سے بڑا ہاتھ ہے تو ایشر دل کرنا کا ہے باقی جو شادیاں کی پورا مستقل ایک موضوع ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت سی سیاسی اور معاشرتی وجوہات تھی اور مسلمانوں کو ان شادیوں سے اجتماعی طور پر فائدے حاصل ہوئے آپ اور رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں قبیلہ بنو مستعد سے ان کا تعلق تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کی مستقل چپ کلش چلتی رہتی تھی جنگ کی نوبت بھی آئی جس میں قبیلہ اس طرح کو شکست ہوئی ان کے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے حضور علیہ السلام نے اسی قبیلے سے رشتہ کر لیا اور آپ کے رشتے کے بعد مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ ہم حضور کے رشتہ داروں کو قید میں نہیں رکھنا چاہتے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مر سکتا ہو اس کو زہر سے مارنے کی ضرورت نہیں قبیل بنو مستلق بندہ بے دام بن گیا ہے تو رضی اللہ رنہا ان کا تعلق بنو نجد سے تھا اور یہ وہ لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے حضور علی اسلام کے ستر صحابہ کو دہی کے ساتھ انتہائی بے دردی سے کسم کسی کے آرم میں شہید کیا تھا اور شہید ہونے والے بعض صحابہ نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا اللہ یہاں تو کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں جو ہمارا پیغام پہنچا سکے اے اللہ تو ہی اپنے نبی کو ہماری شہادت کے بارے میں اطلاع کر دینا ایسا ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی قبیلے کے سردار کی بیٹی قبیلے کے سردار کی بہن ہے تبیریا اور رضی اللہ تعالی نے نکاح کر لیا یہی قبیلہ جو صحابہ کے خون کا پیاسا تھا اور حضور کو اپنا دشمن سمجھتا تھا وہ مدینے کو اپنا مرکز اور حضور کو اپنا رہنما تسلیم کرنے لگا تو حبیبہ رضی اللہ اترنا آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی تھی بیٹی نکاح میں آئی ابا کا دل بھی نرم پڑ گیا بل آخر اسلام قبول کر کے رہا ہے تو سفیا یہودی سردار کی بیٹی تھی رشتہ ہوا بہت سے یہودی نرم پڑے ہے تو سہنگ سے نکاح کیا اس لیے کہ وہ رسم توڑنا پیش نظر تھا جس رسم کے تحت متبنا موہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے کر اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کو توڑوایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی امت کو بھی تعدد کی اجازت دی مگر اللہ نے آپ کے لیے خاص طور پر چار سے زیادہ کی اجازت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی خصائص النبی نبی کی خصوصیات جو صرف نبی کے لیے جائز عام امتی کے لیے نہیں ان میں سے ایک چار سے زیادہ شادیاں بھی ہیں ہاں امت کو اجازت دی گئی چار تک تعدد کی اجازت دی گئی اور یہاں یہ بتا دوں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف قرآن نے نہیں دی دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی آپ ہندو مذہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور ان کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے حالات پڑے ان میں سے اکثر ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے یہودیت میں گیارہویں صدی تک ازواج کی اجازت انجیل میں آج بھی یہ اجازت موجود اور بائبل اٹھا کر دیکھیں انبیاء کرام علی اسلام کے حالات پڑھیں تو ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں نبی کی دس بیویاں تھیں فلاں نبی کی بیس تھیں فلاں کی ستر تھیں آپ کو یہ مل جائے گا تعدد ازواج کی اجازت صرف اسلام میں نہیں بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی دی یہ الگ بات ہے کہ پھر یہ جو ایک نئی تحریک کو تین سو سال قبل شروع ہوئی اور اس میں بہت سارے فتنے اٹھے تو ان فتنوں میں بہت سارے لوگ بہ گئے اور انہیں اپنے مذہبی کتابوں اور احکام کو نظر انداز کر دیا نظر انداز کرتے ہوئے تعدد پر پابندی لگا دی ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہاں ایک سے زیادہ غلط تعلق قائم رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ اکبر اگر یہ لوگ یہ اقدام اٹھاتے ہیں عورت کے حقوق کی خاطر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پابندی لگا دے کہ ایک وقت میں ایک مرد ایک ہی عورت سے تعلقات رکھ سکتا ہے ظاہر سے نہیں لیکن زیادہ کی اجازت تو یہ بھی دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نکاح میں تو صرف ایک رکھی جا سکتی ہے لیکن زنا کا تعلق اگر کوئی دس عورتوں سے بھی قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا ان کی اس سوچ کے مقابلے میں اسلام کی سوچ صحیح نہیں جو کہتے ہیں کہ چار تک تو اجازت بیک وقت چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دوسری مذاہب مذہبی کتابیں کہہ رہی ہیں تعدد جائز ہونا چاہیے عقل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے اور طب اور میڈیکل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہود و نسارا اور حلود ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جائز ہونا چاہیے ان کا عمل کہہ رہا ہے اس لیے کہ عملی طور پر تو وہ بھی ایسا کر رہے ہیں وقت میں ایک ہی عورتوں سے تعلق تو یہ تعدد نہیں تو اور کیا ہے آپ اس کو تعدد ازواج نہ کہیں تو تعدد طوائف کہہ لیں تعدد زنا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اسلام کہتا ہے کہ عورت متعدد ہو لیکن بیوی کی حیثیت سے اور بیوی کا مقام ایک عزت والا مقام ہے تحفظ والا مقام ہے وہ کہتے ہیں تعدد جائز ہو لیکن عورت کو عزت والا تحفظ والا مقام نہ ملے بلکہ اس کی حیثیت ایک عوامی ملکیت کسی ہو جس سے جو چاہے جب چاہے فائدہ اٹھا لے یہ بزنے میں ہے یا کوٹا دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے اور حالات کے پیش نظر اگر یوں کہوں تو نامناسب نہ ہوگا جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کی ہے تو انہوں نے بھی تعدد کی اجازت دی لیکن اس طریقے سے عورت کے مقام کو گرا کر اس کی اولاد غیر محفوظ اس کا بڑھاپا غیر محفوظ جنوبی افریقہ جانا ہوا وہاں پتا چلا ایک مفتی صاحب نے مجھے خود بتایا ویسے تو یہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی انہونی بات نہیں کر رہا لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ دو مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے عرصے سے چار بچے ہو گئے چار بچے میں نے مرد سے کہا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے کہنے لگے مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے چار بچے ہو گئے اور کہہ رہا مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے اس لیے میں شادی نہیں کر رہا کیا ہوگا جب چاہے گا پلاٹ کی تو ضرورت نہیں الگ ہو جائے گا اور ان چاروں بچوں کو وہی سنبھالے گی ممکن ہے عدالت شوہر کے ذمے کچھ ماہانہ خرچہ لگا دے کیا صرف پیسے سے اولاد کو پالا جا سکتا ہے کیا اکیلی عورت اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھا سکتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جیس لیکن یہاں ٹھہر کر سن لیجیے جو میرے دل کی آواز ہے اور ہر مومن کے دل کی آواز ہم اگر کسی چیز کو جائز کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہندوؤں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جائز ہے تورات کہہ رہی ہے کہ جیز ہے انجیل کہہ رہی ہے کہ جیز ہے مغرب کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو جیز ہے نہیں اللہ کی قسم ایک مسلمان کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ تورات انجیل ویندو گرنتھ صاحب ڈاکٹروں سائنسدانوں کو دیکھ کر نہیں کرتا وہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پر کرتا ہے قرآن کہتا ہے جائز میں کہتا ہوں جائز ساری دنیا کے اگر ڈاکٹر یہ ثابت کر دے کہ اس میں نقصانات ہے میں نے کہا انہیں جائز ہے اللہ کہہ رہا سورہ نساء میں خط تم اللہ فل یتاما تر کی ہوں ماں پابل کم منن نسا مسنا بسلاسا بروبا پناہ کہ تمہیں اجازت ہے دو دو بیویاں کرنے کی تین تین کرنے کی چار چار کرنے کی اجازت ان خط تم اللہ تعبیر لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواہد عدل تو پھر ایک اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک عدل لازمی شرط اور عدل تین چیزوں میں ہے عدل ایک تو جو اضافی خرچہ یا تحائف وغیرہ دیے جائیں ان میں عدل ہے دوسرے شباشی میں عدل ہے اور تیسرے ضروری نان نفقہ یعنی مناسب خوراک مناسب لباس مناسب رہائش ان میں عدل محبت میں عدل ضروری نہیں کہ جتنی اس سے محبت اتنی اس سے محبت اس لیے کہ یہ چیزیں تو اختیاری ہیں محبت غیر اختیاری ہے اس لیے اللہ نے فرمایا بلنتستی او انتا بل بلو ہراس تم اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے ہو یعنی محبت کے اعتبار سے عدل نہیں کر سکتے ہو لیکن دیکھو فلا تمیلو کل المیل ایسا نہ کرنا کہ پوری طرح ایک طرف جھک جاؤ فتح ہے کل پھر ایک بیوی کو معلق چھوڑ دو ہے تو تمہارے نکاح میں لیکن تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ایک کی طرف جگ گئے جیسے بہت سے مرد کرتے ہیں غربت کے زمانے میں نکاح کر لیا اور اس خاتون نے غربت کے زمانے میں اس کا ساتھ دیا تنگی ارشی میں وفا کرتی رہی پیسہ آ گیا تو اب وہ جچتی نہیں ہے پیسہ آ گیا جچتی نہیں ہے کسی بازاری عورت سے اپنی فیکٹری سے اپنی ملازمہ سے نکاح کر لیا اور پورا اسی کی طرف مائل ہو گیا اور پہلی والی کو یکا تنہا چھوڑ دیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تعدد کا مطلب تعدد کی اجازت کا مطلب ظلم کی اجازت نہیں ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے دو بیویاں کی اور پھر وہ ایک کی طرف پوری طرح مائل ہو گیا فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا ایک پہلو شل ہوگا پہچانا جائے گا یہ ہے وہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے لیکن ایک پر ظلم کیا اور دوسری طرف پورے کا پورا مائل ہو گیا اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا عدل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا عدل کرنے کا ارادہ ہی نہیں بلکہ پہلی بیوی کو تنگ کرنا مقصد ہے اور بلیک میل کرنا مقصد ہے تو ان کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے جو صرف اس لیے دوسری شادی کرے تاکہ پہلی بیوی کو تنگ کرے یا بلیک میل کرے میں نے اخبار میں ایک خاتون کا خط دیکھا مسئلہ پوچھا اس نے مفتی صاحب سے اللہ اکبر اس نے کہا میرے شوہر صاحب انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آج کل جو گندگی اور بے حیائی ہے اس نے تو ٹی وی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وہ دیکھتے ہیں گندی اور اوارا عورتوں اور مردوں کے آپس میں برے فیل کو کہ مرد عورت کے ساتھ نجائز طریقے سے بدفیلی کر رہا ہے اپنی شہادت پوری کر رہا ہے تو میرا مرد میرا شوہر مجھے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو میں نے کہا یہ تو نجائز اور حرام ہے نہیں کر سکتی تو اس نے کہا دیکھو اگر نہیں کرو گی تو پتا ہے مجھے تو شریعت نے چار کی اجازت دی ہوئی ہے اللہ اکبر یہ وہ مرد ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو اللہ کے احکام سے بدترین استحصا کرتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اجازت دی تو قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت صحابہ کے عمل سے ثابت انبیاء کے عمل سے ثابت آپ کو یقین نہیں آئے گا حید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چار شادیاں کی تو عمر نے آٹھ کی تو عثمان نے آٹھ کی حیرت علی نے نو کی یہ یعنی نہیں کہ ایک وقت میں مختلف اوقات میں ایک وقت میں تو چار ہی رہی اور بھی متعدد صحابہ جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے یہ تو ثابت ہو گیا کتاب و سنت سے آپ عقلی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے دیکھیں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرد میں عورت کے مقابلے میں شہبت زیادہ دوسرا نقطہ مرد کے مزاج میں گرمی عورت کے مزاج میں سردی ایک تیسرا نقطہ شرح پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو لڑکیوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے آپ اپنے ہاں بھی دیکھیں میں تو سنتا ہی رہتا ہوں لوگوں سے کو کہتا ہے بیٹیاں ہیں چھ بیٹا ایک بھی نہیں کو کہتا ہے بیٹا ایک ہے بیٹیاں چار ہیں سنتا ہی رہتا ہوں اس کے برعکس بھی ہوگا لیکن اکثر ایسے اس کے علاوہ اداد و شمار کے اعتبار سے جن لوگوں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اٹھتر لاکھ زیادہ برطانیہ میں چالیس لاکھ زیادہ جرمنی میں پچاس لاکھ زیادہ اور واللہ عالم ثواب میں نے پاکستان میں دیکھا تو عورتیں مردوں سے ایک کروڑ زیادہ جو بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک بدقسمت ملک ہے ہندوستان جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی کم ہو رہی ہے اور وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان لیکن وہ کیسے وہاں ہر سال دس لاکھ اسکاٹے حمل کیے جاتے ہیں دس لاکھ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چلتا چل جائے کہ لڑکا نہیں لڑکی تو حمل ساکت کروا دیا جاتا ہے گویا کہ فطرت کی طرف سے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی اور اللہ کہتے ہیں ان کل شعی ان خلط نہ ہو ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے جب خود اللہ لڑکیاں زیادہ پیدا کر رہے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں گویا کہ خود فطرت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تعدد پر عمل کر سکتے ہو اللہ ایک خاص انداز سے وہ پیدا کر رہے ایک چوتھا نقطہ عورت کی عمر اوسط عمر مرد کے مقابلے میں زیادہ اس لیے کہ اس کے اندر قوت مدافعت وہ زیادہ بیماریوں کے مقابلے میں ایک پانچواں نکتا جنگوں میں عام طور پر مرد کام آتے ہیں آپ عراق کی جنگ کو دیکھ لیں ایران عراق کی جنگ کو دیکھ لیں آپ افغانستان کی جنگ کو دیکھ لیں عورتیں کتنی اس میں کام آئی ہوں گی اور مرد کتنے تو مختلف ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں عورتوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے مردوں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے تو اسلام نے تعدد کی اجازت دی بجائے اس کے کہ ایک عورت بیوہ ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی سڑتی رہے اسلام کہتا ہے اس کا نکاح کر دیا جائے یہاں تک کہ اسے چاہیے کہ دوسری بیوی بننا بھی قبول کر لے آپ بتائیے ایسی خواتین نہیں ہیں کہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی اور ساری زندگی انہوں نے ایسے گزار دی اس لیے کہ ہم نے بیوہ کے نکاح کو بھی ایک ایپ بنا رکھا ہے اور تعدد کو بھی ایک جرم بنا رکھا ہے کتنی متعلقات ہیں کتنی کھلا یافتہ ہیں کتنی بیوہ ہیں جو بغیر نکاحی زندگی گزار دیتی ہے اور پھر یہ سن لیں جب تعدد کی اجازت تھی اور تعدد پر عمل تھا اجازت تو آج بھی ہے تعدد کی اجازت تو آج بھی ہے لیکن اس وقت تعدد پر باقاعدہ عمل ہوتا تھا تو یقین جانے مرد طالب ہوتا تھا عورت مطلوب ہوتی تھی آج اس کے برعکس ہو رہا ہے میں بھی بتاؤں گا مرد طالب تھا اور اسلام چاہتا بھی یہ ہے کہ مرد طالب بنے یہ رشتہ تلاش کرے اللہ نے فرمایا پانچویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر چوبیس اموالی کو اس کے علاوہ عورتیں حلال کی گئی ہیں اے مردو تم تلاش کرو اپنے اموال سے مرد تلاش کرے رشتہ ادھر ایک اور بیوہ ہوتی تھی ادھر نکاح کے پیغام آنے لگتے تھے بیواؤں کے لیے یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا علی ملا ان کم ستز کرو نہ بلا کلّا تا عید الن فرم اللہ ان تم قولم اللہ کو معلوم ہے کہ تم بیواؤں کا ذکر کرو گے اور ان سے نکاح کی بات چلاؤ گے تو دیکھو پختہ وعدہ نہ لینا دل میں بات رکھو تو الگ بات ہے پختہ وعدہ نہ لینا ہاں اشارے کنائے میں بات کر لو تو الگ بات ہے اشارے کنائے میں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشارے میں بات کر رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھر کی روٹی کھایا کرے ہوٹل کی روٹی کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں اشارہ کنایا جو شرافت کا دور تھا تو جو اشارے کنارے میں بات کی جاتی ہے وہ بھی ان نے لکھی ہے کیسے بات کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی عالمہ بیوہ ہو گئی متعلقہ ہو گئی اور یہ کہہ رہا ہے بڑے عرصے سے تمنا تھی کسی حافظہ تاریہ عالمہ سے رشتہ کروں یہ اشارے کنارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے ایسا بھی ہوا کہ تین تین چار چار بار بیوا ہونے والی کے بھی رشتے آتے تھے اور ایک ایک کے کئی کئی امیدوار تو جس معاشرے میں تعدد پر عمل ہوتا تھا وہاں مرد طالب تھا عورت مطلوب تھی اور جس معاشرے میں اس پر عمل ہوتا تھا تعدد پر عمل ہوتا تھا وہاں سنا کی اجازت نہیں تھی وہاں زنا نہیں ہوتا تھا اور جہاں تعدد پر عمل ہوتا تھا وہاں لڑکی سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا آج آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں وہاں تعدد پر عمل ہو رہا ہے لڑکی سے کسی قسم کے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا لیکن جب تعدد کو املن نجائز کہہ دیا گیا تعدد کو املن املن نجائز کہہ دیا گیا میں املن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آج ہم مسلمان قرآن و حدیث کی بنا پر مجبور ہم کہتے ہیں کہ تعدد جائز تو ہے لیکن املن ہم نے اس کو نجائز کر دیا اس لیے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو ہم اس کو مضحکہ بنا لیتے ہیں اور اس کا بائکاٹ کر دیتے ہیں املن نے جائز کر دیا میں املن کی ایک مثال آپ کو سنا رہا ہوں ہمارے ایک تعلق والے تعلیم یافتہ بزرگ ہیں امریکہ میں انہوں نے زندگی کا کافی حصہ گزارا کہتے کہ مجھے نائب کے طور پر ایک لڑکی بھی ملی تھی مگر چونکہ دیندار تھے اس سے کوئی غلط تعلق کبھی قائم نہیں کیا کافی دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یا تم نامرد مرد ہو انہوں نے کہا دونوں باتیں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تم نے ہمارے ہاں تو دو ہی وجہ ہوتی ہیں یا لڑکی بدسورت یا مرد ناکارا تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیکھا اجازت نہیں دیتا اس نے کہا میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں اللہ اکبر اور سچ کہا میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں جہاں سے اسلام آئے وہاں کے مسلمان بھی میں نے دیکھے ہیں کیا بات کر رہے ہو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا تو یہ کہنے لگے میں نے جواب دیا وہ زبان کے مسلمان ہوں گے میں کردار کا مسلمان ہوں اچھا اسلام کیا ہے انہوں نے اس کو کچھ کتابیں دی قرآن کریم انگلش زبان میں دیا اس نے مطالعہ کیا اسلام قبول کر لیا انہوں نے اس سے کہا کہ اسلام کا حکم ہے پردہ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا پردے کے بعد اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں سے یہ سوچ میں پڑ گئے کہنے لگے کہ میں نے جواب دیا کہ میں تو شادی شدہ ہوں بات سننے کی ہے اس نے کہا کہ قرآن تو چار تک کی اجازت دیتے ہیں قرآن چار تک کی اجازت دیتے ہیں کہتے میں پھر سوچ میں پڑ گیا اپنے خاندان کے بارے میں سوچا اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کیا ہنگامہ کھڑا ہوگا سب سوچ کر میں نے جواب دیا کہ میرے اندر ہمت نہیں اسے الفاظ یاد تھے اس نے کہا تم تو کہتے تھے میں کردار کا مسلمان ہوں تم تو کہتے تھے میں کردار کا مسلمان ہوں گفتار کا مسلمان نہیں جب قرآن اجازت دیتے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو میرے اندر ہمت نہیں تو میں نے کہا کہ جس معاشرے میں تعدد کو امن نجائز کر دیا جائے گا وہاں سنا عام ہوگا ہم جنس پرستی ہوگی حیوانوں تک سے شہادت پوری کی جائے گی جس معاشرے میں تعدد کو منع کر دیا جائے گا وہاں بیواؤں اور متعلقات کی کثرت ہوگی اور بیواؤں کا گزارا زکات پر ہوگا آج بیوہ کا مطلب سمجھ لیا گیا ہے زکات کی مستحق کہتے ہیں بیوہ ہے اس کا مطلب ہے زکات کی مستحق ہے جہاں تعدد سے منع کیا جائے گا وہاں لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں بے نکاحی زندگی گزار دیں گی ساری زندگی ان کو نکاح کی نوبت نہیں آئے گی تو اسلام نے تعدد کی مرد کو اجازت دی ہاں عورت کو اجازت نہیں دی اسلام نے عورت کے لیے تعدد کی اجازت نہیں کیوں وقت مختصر ہے مکرم و محترم حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب تشریف لا چکے چند منٹ کی وہ گفتگو کریں گے میں بات کو ختم کر رہا ہوں اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی اس کی ایک وجہ تو یہ کہ مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں جنسی خواہش زیادہ اس میں کم دوسری وجہ عورت ہر مہینے جو بیمار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ذہنی اور نفسیاتی طور پر متاثر ہو جاتی ہے اور زچگی کے دنوں میں ولادت کے دنوں میں تو اچھا خاصا وقت اس کا تکلیف میں وہ گزرتے ہیں اور اس کی تیسری وجہ جدید میڈیکل نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اگر عورت ایک سے زائد مردوں سے تعلق رکھے گی وہ خود بھی بیمار ہو سکتی ہے اور بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے آج ایسا ہو رہا ہے آج طوائفیں اور رنڈیاں اور کشمی عورتیں وہ اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لکھتی ہیں کہ ہم ابھی تک بیمار نہیں ہوئی اس لیے کہ عام طور پر جب ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق ہوگا بیماریوں میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ اور چوتھی وجہ جو مغرب والوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن مسلمان کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر عورت کا تعلق ایک سے زائد مردوں کے ساتھ ہوگا تو پیدا ہونے والے بچوں کا نصبی معلوم نہیں ہوگا ان کے ہاں تو مجہور نصب ہونا کوئی عیب نہیں اور مسلمانوں کے اندر مجہول نصب ہونا یہ عیب ہے آخر میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے بزرگوں اور دوستوں تعدد ازدواج تعدد ازواج یہ نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے لازم قرار نہیں دیا جاتا ہم اس کو جائز کہہ سکتے ہیں مستحب کہہ سکتے ہیں لیکن تعدد کو ایسا بنا دینا کہ گویا کہ ایک حرام کام کا انتقال کیا جا رہا ہے یا تعدد پر عمل کرنے والے کو شہبت پرست ہونے کا تانا دینا یہ جائز نہیں ہے اور تعدد کو عملی طور پر نجائز قرار دینے سے ہم بہت سی مشکلات سے دو چار ہوئے اور آج اسے زندہ کرنے سے ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اور صاف کہتا ہوں دوسرے بہت سارے مسائل کی طرح تعدد کو بھی سرمایہ دارانہ نظام دجالی نظام نے ایک گالی بنا کر رکھ دیا ایک گالی بنا کر رکھ دیا لیکن ہم لالچ بھیجتے ہیں اسلام کے مقابلے میں ہر نظام پر چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلزم کا نظام ہو یا کوئی دوسرا ہم تو زندہ رہیں گے اسلامی نظام پر مریں گے بھی انشاءاللہ اسلامی نظام پر اللہ مجھے اور آپ سب کو اسی پر زندہ رہنے اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم بہت مشکور ہیں جامعہ فاروقیہ کے استاد حدیث عظیم اسکالر اور بین الاقوامی مبلک محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکات العالیہ کے کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے آپ جانتے ہیں کہ آج کل حدود اللہ کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور ہمارے حضرت مجلس حدود اللہ کے چیئرمین بھی ہیں وہ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 کرنا ہے چاہے ان احکامات کا تعلق مردوں سے ہو چاہے ان احکامات کا تعلق عورتوں سے ہو چاہے ان احکامات کا تعلق مالداروں سے ہو چاہے ان احکامات کا تعلق غریبوں سے ہو چاہے یہ شہر کے رہنے والے ہوں چاہے یہ دیہات کے رہنے والے ہوں اور چاہے ان کا تعلق قرون اولا کے ساتھ ہو اور چاہے ان کا تعلق آج کے زمانے کے انسانوں کے ساتھ ہو جتنے انسان اس کائنات کے اندر آئے ہیں اور اس کائنات کے اندر آئیں گے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک نظام بنایا ہاں یہ ضرور البتہ رہا ہے کہ ہمیشہ باطل قوتیں اللہ رب العزت کے احکامات کی مخالفت کرتی رہی ہیں دنیا کے اندر یہ مارکا کا آج کا نیا نہیں ہے جب سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلاط والسلام کا وجود اللہ نے فرمایا شیطانی قوتیں اس وقت سے شروع اور آپ ہر نبی ہر پیغمبر کی زندگی کا جائزہ لیں وہاں ایک طرف اللہ کا نام لینے والے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف شیطانی قوتیں رہی ہیں اور یاد رکھیے یہ نظام اور یہ سلسلہ یہ صرف ماضی سے اس کا تعلق نہیں تھا یہ آج بھی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا ہاں اللہ رب العزت اپنی طرف سے اپنی تبلیغ کرنے والے اپنے دین کا نام لینے والوں کو ہمیشہ عزتیں عطا فرماتے رہے ہیں آج ہمارے ہاں حدود اللہ کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش ہے ہمارے حکمران اس وقت پاکستان کے اندر وہ معاشرہ چاہتے ہیں جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر موجود ہے جہاں نکاح شادی باہمی اس زندگی ختم ہو چکی ہے آج ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک مخصوص ایجنڈے کو سامنے رکھ کر یہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی چنانچہ تحفظ حقوق نسواں ایکٹ کے نام سے قانون پاس کیا گیا ہے ہمارے محترم صدر صاحب اس سلسلے میں کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں اور ان کے یہاں قرآن و سنت کی بالادستی کی کوئی بات نہیں ہے قرآن و سنت کی عزت اور عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے صدر محترم جناب پرویز مشرف صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بننے کی اجازت نہ دیتے اور سب سے پہلے وہ خود بڑی رکاوٹ بنتے اور یہ بات تمام اسمبلی اور سینٹ کے سامنے ہونی چاہیے تھی صدر صاحب کی طرف سے کہ خبردار یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا لیکن نہایت شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صدر محترم اس سلسلے میں سرگرم ہیں کبھی وہ علماء کو جھوٹا کہتے ہیں کبھی وہ علماء کو منافق کہہ رہے ہیں کبھی وہ اس نئے بل اور ایکٹ کو قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے صدر پاکستان کے صدر ہیں مسلمان ہیں پاکستان کے دستور کی حفاظت اور اس کی بالادستی کے ذمہ دار ہیں یہ ان کی کمٹمنٹ کہیں اور ہوئی ہوئی علماء نے اس بل کے آنے سے پہلے اسلام آباد میں اجتماع کیا حکمران جماعت سے مذاکرات کیے وزرا سے مذاکرات کیے لاہور کے اندر اجتماع کیا یہاں کراچی کے اندر اجتماع کیا اور یہاں کے اندر یہاں جو لوگ یہاں کی سیاست کا حصہ ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس جا کر ہم نے ان سے بات کی کہ آپ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ محض ایک سیاسی معاملہ ہے یہ پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے یہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا یہاں کا دستور یہاں کا آئین ذمہ دار ہے یہ اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے آپ کو کوئی شک اور شبہ ہے آپ اس قانون اور اس دل کے بارے میں علماء سے وضاحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے پاس اس سلسلے کے اندر آئے چنانچہ یہ کوشش جاری ہے اب تک حکمرانوں کے سر پر جو ریتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہم اس ملک کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے ہم اس ملک کے اندر قانون سے اور حکمرانوں سے ٹکرانا نہیں چاہتے ہم نہایت سلجھے ہوئے انداز میں شائستگی کے ساتھ اپنا موقف رکھ رہے ہیں اور حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یورپ اور امریکہ کے غلام نہ بنے آپ پاکستان کے محافظ ہیں آپ اسلام کے محافظ ہیں آپ نے ایک حلف اٹھایا ہے اور اس حلف کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو جو پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری ہو پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری ہو ایسی کوئی حرکت آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صدر صاحب اپنے اب تک ون وے ٹریک پر چل رہے ہیں اور ان کے ہاں علماء کی باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے ہم پھر حکمرانوں کو متنوع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے روش کو درست رکھیں ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ ایک جھیل دیتے ہیں لیکن جو اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اللہ اسے اس طرح زلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ وہ قوموں کے لیے عبرت بنتا ہے آج فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے یہ فرعون وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ محاذ آرائی اختیار کی اللہ کا مذاق اڑایا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری صدارت اور یہ میری حکمرانی اس کو دنیا کے اندر کون چیلنج کر سکتا ہے اور کون اسے ختم کر سکتا ہے اللہ نے اسے ساری دنیا کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بنا میرے دوستو میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کوشش پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے اسلام کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے اور باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ آج ہماری طاقت اور قوت کو چیلنج کرنے والی چیز کوئی دنیا میں باقی نہیں رہی اور باطل یہ بھول رہا ہے کہ انسانوں کو وجود دینے والی ذات انسانوں کو عزت دینے والی ذات انسانوں کو دنیا کے اندر غلبہ دینے والی ذات وہ حکومتیں نہیں ہیں وہ احکم الحاکمین کی ذات وہ رب العالمین ہے اور الحمدللہ آج ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے دنیا کے اندر اللہ کی آواز کو بلند رکھنے کی ذمہ داری محسوس کرے اور اس کے لیے آگے یہ جو تحفظ حدود اللہ کی بات ہے اس کے اندر بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا اور علماء کو اس کے الفاظ پسند نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں زنا کو تحفظ دیا جا رہا ہے بے حیائی کو تحفظ دیا جا رہا ہے زنا کو رواج دیا جا رہا ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آج کے اس زمانے میں جب تجارت کو عام کیا جائے گا اور ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں پر آئیں گی اور جب یہاں پر تجارت اور کاروبار کا فروغ ہوگا تو جیسے اس کے لیے اور پالیسیاں ضروری ہیں اس کے لیے یہاں جگہ جگہ شراب کی بار بننی ضروری ہے اس کے لیے جگہ جگہ کلب بننے ضروری ہیں اس کے لیے جگہ جگہ بے حیائی کے مظاہرے ضروری ہیں ہم حکومت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے ملک کو آگے آنا چاہیے لوگوں کی ضرورتوں کا انتظام ہونا چاہیے کاروبار بھی آگے بڑھنا چاہیے لیکن اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنی حیا کو چھوڑ کر اپنے دامن کے اندر بے حیائی کو لے کر اس ترقی کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترقی یورپ کو بھی راس نہیں آئی امریکہ کو بھی راس نہیں آئی آج وہاں کے معاشرے وہاں کی سوسائٹی اخلاقی قدروں سے آری ہو چکے ہیں اور آج ان کے اندر خاندانی زندگی کا کوئی تصور نہیں آپ نے امریکہ کے صدر کا حال سنا ہوگا اس وقت امریکہ کے صدر جناب بش صاحب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج عراق نہیں ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج افغانستان نہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج ان کی بیٹیاں ہیں آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے آپ نے میگزین پڑھے ہوں گے امریکہ کے صدر کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ روزانہ یہ ایک دن چھوڑ کر انہیں پولیس کلبوں سے پکڑ کر لے کر جاتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں اور پھر اس کی ضمانت کے لیے صدر صاحب کو وہاں جا کر دستخط کرنے پڑتے ہیں اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے لیے اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری یہ بیٹیاں ہیں جن کی حیا جن کی عصمت جن کی عفت تار تار ہو چکی ہے اور آج وہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوتا یہ اخلاقی قدرے ہیں یہ خاندانی وہ معاشرے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور آج حقوق نسواں بل کے نام سے ان تمام باتوں کو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی میرے دوستو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی کل یہاں الحمدللہ ایک سیمینار تھا تحفظ حدود اللہ کے نام سے اور اس میں ہمارے تمام اکابر علماء موجود تھے اور ایک بڑا مجمع وہاں تھا جس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حدود اللہ کی حفاظت اور حدود اللہ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمیں حکومت کے سامنے یہ بات واضح طور پر کہنی ہے کہ یہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ بل پاکستان کے آئین کے خلاف ہے یہ بل ہمارے دین کے خلاف ہے یہ بل ہماری معاشرت کے خلاف ہے یہ بل ہماری خاندانی روایات کے خلاف ہے لہذا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اپنا یہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے رواج اپنی روایات اپنے دین کے مطابق قانون بنائیں اور زندگی گزاریں اللہ رب العزت اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم نحن لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللہ منصور وعدوهم اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ قرآن کریم کی یہ مجلسیں جگہ جگہ قائم فرما اے اللہ جو مرحوم ہمارے دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما اور اے اللہ جو بیمار ہم میں ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ نے فضل اور کرم کا معاملہ فرما پاکستان کی حفاظت فرما یہاں قرآن و سنت کو غلبہ عطا فرما حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما اور اے اللہ باطل جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہے اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما حرمین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما ایک ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ان مجلسوں کو مزید ترقی عطا فرما قبول فرما جتنے دوست یہاں پر شامل اور شریک ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا علی وصحبہ اجمعین ایک صاحب نے اپنی والدہ کی بیماری کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے اولاد نرینہ کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور جو یہ اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جتنے اولاد والے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے ان کی اولادوں کو بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی علی وصحبہ اجمائی